ہم سب روزانہ ایک عجیب سی دوڑ کا حصہ بنتے ہیں مطلب صبح جلدی اٹھنا کام پر جانا اور بلوں کی ادائیگی کی فکر اور پھر مہنگائی کا مقابلہ کرنا بالکل مہنگائی کا مقابلہ کرنا اور پھر رات کو تھک ہار کر سو جانا تاکہ اگلے دن دوبارہ یہی سب کچھ کیا جا سکے اس آ, اس مشینی زندگی میں نا کبھی کبھی ایک عام انسان رک کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا زندگی واقعی صرف اسی بقا کی جنگ کا نام ہے ہم, یہ بہت اہم سوال ہے جی ایک انسان اپنے اصولوں اپنے ضمیر اور اپنے عقیدے کو اس تھکا دینے والے نظام میں کیسے بچائے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی روزمرہ کی کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کریں گے صحیح آج ہمارے پاس جو مواد ہے آ, وہ سید جہان زیب آبدی کے فکری مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہم راہی تک سے لیا گیا ہے اس کتاب کی دو انتہائی اہم تحریروں پر ہم گہرا مطالعہ کریں گے پہلی تحریر کا عنوان ہے اثر استرار میں مومن کی ذمہ داری اور دوسری تحریر جی دوسری تحریر ہے اثر استرار میں رزق و ذمہ داری کا توازن اس جائزے کا بنیادی مقصد اثر استرار اور انتظار کے تصور کو کھوجنا ہے یہ وہ زمانہ ہے جس سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کبرا کا دور کہا جاتا ہے ایک ایسا دور جہاں موجودہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام انسانی فطرت اور الہی اصولوں سے براہ راست ٹکرا رہا ہے بالکل ٹکرا رہا ہے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان مضامین کی روشنی میں ایک انسان اپنے ایمان اپنے خاندان اور اپنی روزی روٹی کے معاملات کو کس طرح متوازن رکھ سکتا ہے یہ یاد رہے کہ ہم ان تحریروں کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لے رہے ہیں تاکہ مصنف کے خیالات کو ان کی اصل روح کے ساتھ سمجھا جا سکے اس میں ہم کسی نظریے کی وکالت نہیں کر رہے ہیں بلکہ محض علم کو سامنے لا رہے ہیں اور اس گفتگو کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ یہ کوئی ایسی فلسفیانہ بحث نہیں ہے جو عام زندگی سے کٹی ہوئی ہو مطلب یہ ان روزمرہ الجھنوں کا ایک انتہائی عملی اور روحانی حل پیش کرتی ہے جو آج ہر اس انسان کا مسئلہ ہے جو ایک طرف اپنا گھر چلانا چاہتا ہے اور دوسری طرف اپنے ضمیر کو بھی زندہ رکھنا چاہتا ہے ایگزیکٹلی exactly, اپنے ضمیر کو بھی زندہ رکھنا چاہتا ہے جب دنیا کا پورا معاشی اور سماجی پہیا ایک اندھی مادی دوڑ کی طرف گھوم رہا ہونا تو ایک فرد کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس نظام میں رہتے ہوئے بھی خود کو بکھرنے سے کیسے بچائے یہ مضامین دراصل اسی بوجھ کو کم کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے چلیں اس بات کو کھول کر دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو آ, اس اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے جو ان مضامین کے عنوانات میں بھی ہے اور پوری گفتگو کی بنیاد بھی ہے آخر یہ اثر اضطرار و انتظار ہے کیا اچھا اگر ہم اسے آج کی عام زندگی کے تناظر میں دیکھیں تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن اور دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے موجودہ عالمی صورتحال کی پوری حقیقت کو اس ایک لفظ استرار میں سمیٹ دیا ہے ہے اسرار کا مطلب شدید مجبوری شدید مجبوری صحیح جی عصر استرار و انتظار دراصل غیبت کبرا کا وہ دور ہے جس میں انسان کی اجتماعی زندگی کا ہر پہلو چاہے وہ سیاست ہو معیشت ہو تعلیم ہو یا روزمرہ کا کلچر ہو وہ ایک ایسے غیر الہی نظام کے قبضے میں ہیں جس نے مادے اور منافع کو سب سے بڑا خدا بنا دیا ہے hmm. مصنف کے مطابق چونکہ الہی نظام یعنی امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ابھی نہیں ہوا اس لیے آج کا انسان مجبوراً ایک ایسے عالمی سرمایہ دارانہ شکنجے میں سانس لے رہا ہے جو قدم قدم پر اس کے شعور اور اس کی اقدار کو کچلتا ہے اس نظام نے ایک بہت ہی خاموش لیکن خطرناک کام یہ کیا ہے کہ اس نے حلال اور حرام کے درمیان موجود لکیر کو بہت دھندلا دیا ہے یہ تو ہے جو چیزیں اخلاقی طور پر غلط تھیں آج انہیں آ, مارکیٹ کی ڈیمانڈ یا معاشرے کی ضرورت کہہ کر قابل قبول بنا دیا گیا ہے یہ بات اس لیے بھی بڑی اہم ہے کیونکہ یہ دھندلاپن انسان کے اندر ایک مستقل احساس جرم پیدا کرتا ہے انسان کو لگتا ہے کہ وہ دنیا کی دوڑ میں شامل ہو کر شاید اپنے خدا سے دور ہو رہا ہے لیکن اسی مقام پر اس تحریر میں ایک بڑا ہی زبردست اور تسلی بخش نقطہ سامنے آتا ہے جی وہ استرار اور اسیان والا نقطہ بالکل جہاں مجبوری جسے استرار کہا گیا ہے اور گناہ جسے اسیان کہا جاتا ہے کے درمیان فرق واضح کیا گیا ہے مضمون میں سورہ بقرہ کی آیت 173 کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں اشاد ہوتا ہے فمنت ترہ غیر باغم ولا آدن فلا اسما علیہ یعنی اسے مجبور کر دیا جائے مشرطے کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو جی بغاوت کرنے والا نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں اس کو اگر روزمرہ کی زندگی پر لاگو کریں تو یہ جاننا کتنا بڑا بوجھ اتار دیتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک ایسے معاشی یا دفتری نظام میں پھنسا ہے جو اسے تھکا رہا ہے اور بعض اوقات ناپسندیدہ سمجھوتوں پر مجبور کر رہا ہے hmm. لیکن اس کے دل میں خدا سے بغاوت کی کوئی نیت نہیں ہے تو خدا اس مجبوری کو گناہ نہیں لکھتا یہ واقعی ایک بہت بڑا آہا لمحہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو روزی روٹی کی جنگ لڑتے ہوئے خود کو گنہگار سمجھتے ہیں اس نقطے نے دراصل پورے مسئلے کی جہت ہی بدل دی ہے خدا کے عادل کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ انسان کی فطلی کمزوریوں اور اس پر مسلط کیے گئے ظالم عالمی نظام کی سختیوں کو نظر میں رکھے صحیح مصنف واضح کرتے ہیں کہ جب آپ کا پورا تعلیمی اور معاشی ڈھانچہ ہی منافع خوری اور باطل اصولوں پر کھڑا ہو تو کسی بھی فرد کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ وہ خود کو اس سے سو فیصد الگ کر لے انسان کو روزگار چاہیے اسے بینکنگ کے نظام سے گزرنا ہے بازار جانا ہے لیکن یہاں اصل کسوٹی کیا ہے اصل کسوٹی انسان کی نیت اور اس کا دلی ارادہ ہے مجبوری کی حالت میں اگر کسی غیر فطری نظام کا حصہ بننا پڑے تو وہ استرار ہے نافرمانی نہیں مصنف کے نزدیک اس دور میں نادانستہ خطاؤں پر خدا کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے hmm. شریعت کا تقاضا بس اتنا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے انسان حرام سے بچے بچے بالکل لیکن اگر کوئی راستہ نہ بچے تو وہ استرار کی اس حد تک آگے نہ بڑھے جو صرف بقا کے لیے ضروری ہے یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ ان اصولوں کو جب ہم عملی زندگی کے مختلف شعبوں میں دیکھتے ہیں تو چیزیں مزید واضح ہوتی ہیں اگر ہم سیاست اور تعلیم جیسے شعبوں کی بات کریں جو کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں وہاں اس استرار کا کیا کردار ہے اگر تعلیم کی بات کی جائے تو اس تحریر کا تجزیہ یہ ہے کہ آج کا تعلیمی نظام انسان سازی کے لیے نہیں بلکہ سرمایہ دارانہ مارکیٹ کے لیے پرزے تیار کرنے کا کارخانہ بن چکا ہے مشینیں بنا رہا ہے جی مقصد یہ رہ گیا ہے کہ کون کتنی جلدی ایک اچھی تنخواہ والی نوکری کے قابل بنتا ہے لیکن مصنف اس کا حل یہ نہیں بتاتے کہ انسان تعلیم چھوڑ دے تو پھر حل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم یا استاد کو صرف اپنی نیت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اسے چاہیے کہ وہ علم کو محض پیسے کے لیے نہیں بلکہ معرفت الہی اور معاشرے میں بہتری لانے کی نیت سے حاصل کرے جب نیت یہ ہو جائے کہ یہ ڈگری یا ہنر کسی بڑے اور مثبت مقصد کے لیے استعمال ہوگا تو وہ دنیاوی تعلیم بھی ایک عبادت بن جاتی ہے سبحان اللہ اور سیاست کے حوالے سے تحریر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بہت ہی بصیرت افروز کال شامل کیا گیا ہے مصنف بتاتے ہیں کہ موجودہ دور کی سیاست چونکہ غلبہ اور طاقت کی بنیاد پر ہے اس لیے اگر کسی فرد کو ایسے نظام کے تحت رہنا بھی پڑے تو اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اس اندھیرے کے اندر رہتے ہوئے حق کا چراغ بنے یعنی حصہ بنے بغیر اپنا کام کرے بالکل وہ اس نظام کا حصہ بنے بغیر اس کے اندر رہ کر لوگوں کی بھلائی کا کام کرے دل سے اس ظالم نظام کو کبھی درست نہ مانے یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئلے کی کان میں رہ کر بھی اپنے کپڑوں کو سیاہ ہونے سے بچانے کی کوشش کرنا اور اگر ہم آج کے سب سے طاقتور ہتھیار یعنی میڈیا اور کلچر کی بات کریں تو وہاں بھی یہی کشمکش نظر آتی ہے بہت زیادہ ہم سب روزانہ سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزارتے ہیں تقریبات میں جاتے ہیں فیشن کے دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اس حوالے سے تحریر میں ولایت اور عبودیت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ انسان کی ثقافت کا محور یہ ہونے چاہیے اسے ذرا آسان الفاظ میں سمجھیں تو اس کا عملی مطلب کیا ہے اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا تو آج کا میڈیا اور سوشل کلچر انسان کی توجہ کو مسلسل ظاہری دکھاوے اور نفسانی خواہشات کی طرف موڑ رہا ہے ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے جہاں انسان کی کامیابی کا معیار اس کے برانڈز اور اس کی سماجی مقبولیت بن گئی ہے بالکل ایسا ہی ہے مصنف جب یہ کہتے ہیں کہ انسان کی ثقافت کا محور عبودیت ہونا چاہیے تو اس کا سیدھا سا عملی مطلب یہ ہے کہ انسان کا ہر قدم چاہے وہ سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ لگانا ہو کسی شادی کی تقریب میں جانا ہو یا لباس کا انتخاب ہو وہ اس احساس کے ساتھ ہو کہ وہ خدا کا بندہ ہے نہ کہ معاشرے کی اندھی تقلید کرنے والا کوئی روبوٹ عبودیت یعنی بندگی جی عبودیت انسان کو اس دباؤ سے آزاد کر دیتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کا مقصد دکھاوا یا طبقاتی نمائش نہ ہو بلکہ سچائی اور سادگی ہو باطل نظام کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر کے صرف ظاہری نمائش کا عادی بنا دے اور مصنف اسی چیز سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں جب باہر کی دنیا میں اتنا معاشی اور سماجی دباؤ ہو تو ظاہر ہے اس کا سب سے پہلا اور گہرا اثر ہمارے گھر کے دروازے کے اندر محسوس ہوتا ہے اور اس تحریر کا دوسرا حصہ سیدھا گھریلو اور آئلی زندگی کی طرف رخ کرتا ہے جب ہم روزمرہ کے بلوں بچوں کی فیسوں اور کرایوں کی بات کرتے ہیں تو خاندانی نظام پر ایک شدید دباؤ نظر آتا ہے بہت شدید دباؤ ہے مضمون میں سورہ نساء کی آیت چونتیس کا تذکرہ ہے ارجالو قوامون النسا روایتی طور پر ہم اسے مرد کی فضیلت کے طور پر سنتے آئے ہیں لیکن اس موجودہ معاشی دوڑ میں میاں بیوی کے ان کرداروں کو کس طرح بیان کیا گیا ہے یہ اس پورے مطالعے کا سب سے حساس اور ہماری روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا حصہ ہے مصنف بڑی سراحت سے بتاتے ہیں کہ شرعی اور فطری دونوں اعتبار سے مرد کو خاندان کا قوام یعنی محافظ اور کفیل بنایا گیا ہے روٹی کپڑا مکان اور علاج جیسی بنیادی ضروریات فراہم کرنا مرد کی ذمہ داری ہے صحیح اسلام نے عورت کی کمائی کو اس کی اپنی ذاتی ملکیت قرار دیا ہے اس پر کوئی شرعی یا قانونی فرض نہیں ہے کہ وہ گھر کا خرچ اٹھائے اگر ایک عورت محبت ایثار اور اپنی خوشی سے گھر میں کچھ حصہ ڈالتی ہے تو مصنف کے بقول یہ اس کا فضل اس کی سخاوت اور ایک طرح کا صدقہ ہے اسے کسی صورت مرد کا حق یا عورت کی ذمہ داری نہیں سمجھا جا سکتا قرآن میے بیوی کے اس تعلق کو لباس کہتا ہے یعنی وہ ایک دوسرے کا پردہ ہیں تحفظ ہیں اور سکون کا باعث ہیں لیکن اگر ہم آج کے زمینی حقائق کو دیکھیں تو یہ سب سن کر بہت سے گھرانوں کو ایک عجیب سی بے بسی کا احساس ہوتا ہوگا آج مہنگائی کا یہ عالم ہے اور یہ سرمایہ دارانہ نظام اتنا مہنگا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ایک انسان کی کمائی سے بمشکل گزارا ہوتا ہے زیادہ تر خاندانوں میں یہ کوئی چوائس یا شوق کی بات نہیں رہی کہ عورت بھی کام کرے بلکہ یہ گھر چلانے کے لیے ایک ناگزیر ضرورت بن چکی ہے مجبوری بن چکی ہے جی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام گھرانے جو اس شری توازن کو قائم نہیں رکھ پا رہے ہیں وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اس سے ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور مصنف نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی بوجھ اتارنے کا سبب بن سکتا ہے مصنف سختی سے اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ یا نافرمانی ہے وہ اس صورتحال کو دوبارہ اسی اطرار یعنی مجبوری کے اصول سے جوڑتے ہیں اچھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث کا حوالہ دیا ہے رفا ان امتی ما استکریح علیہ یعنی میری امت سے وہ تمام باتیں اور ذمہ داریاں معاف کر دی گئی ہیں جن پر انہیں مجبور کر دیا گیا ہو چونکہ اس عالمی اور استقباری معاشی نظام نے ایسا شکنجا کس دیا ہے کہ بنیادی ضروریات کے لیے بھی ایک تنخواہ ناکافی ہو گئی ہے تو ایسے میں اگر عورت اپنے خاندان کو سہارا دینے کے لیے گھر سے باہر نکل کر کام کرنے پر مجبور ہے تو یہ کوئی شرع نافرمانی نہیں بلکہ ایک جبر کا نتیجہ ہے خدا اس مجبوری کو سمجھتا ہے یہ بات کتنی تسلی بخش ہے کہ خدا انسان کی مجبوری کو کس نظر سے دیکھتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ تحریر میں ایک بہت بڑی وارننگ بھی دی گئی ہے جی یہ مجبوری یا استرار اپنی جگہ لیکن خطرہ یہ ہے کہ کہیں ہم اس مجبوری کو ہی اپنی آئیڈیل زندگی یا نیو نارمل نہ مان لیں یعنی ٹھیک ہے آج کے نظام میں دونوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے لیکن ذہنی طور پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فطری توازن نہیں ہے بالکل اور یہی وہ باریک فرق ہے جو انسان کو ایک مشینی پرزہ بننے سے روکتا ہے مصنف کا اصرار اس بات پر ہے کہ اگر حالات کی وجہ سے عورت کما بھی رہی ہے تو گھر میں مرد کو اپنی قوامیت اور کفالت کی ذمہ داری کا احساس ترک نہیں کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے ہی بری ذمہ ہو جائے بالکل اور اسی طرح عورت کو بھی اس معاشی جد و جہد میں اپنے خاندانی سکون کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ آپ مجبوری میں اس فاسد نظام کا حصہ ضرور بنیں لیکن دماغی طور پر اس نظام کی حقانیت کو کبھی قبول نہ کریں روپیہ پیسہ کمائیں لیکن دل میں یہ پختہ یقین رکھیں کہ یہ ایک ظالمانہ نظام ہے اور حقیقی عدل صرف امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہی قائم ہوگا معاش یعنی روٹی کمانے کو معاد یعنی آخرت سے الگ نہ کریں تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے ہم اس الجھی ہوئی بھاگتی دوڑتی دنیا میں آخر حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم سب سوشل میڈیا پر دوسروں کی چمکتی دمکتی زندگیاں دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی پرفیکٹ زندگی موجود ہے جسے ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں اس پورے پس منظر میں جہاں ہر طرف ایک معاشی اور سماجی مجبوری ہے تو ایک انسان کی اصل منزل ہونی کیا چاہیے مصنف نے انتہائی گہرے اور حقیقت پسندانہ انداز میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ عصر استرار و انتظار میں پرفیکٹ لائف یعنی ہر لحاظ سے کامل اور بے عیب زندگی کا خواب دیکھنا ہی دراصل ایک بہت بڑا فریب ہے فریب ہے جی جو انسان غیبت کبرا کے زمانے میں یہ امید لگاتا ہے کہ اس کے پاس ایک مکمل آئیڈیل خاندان ایک بہترین معاشی نظام اور ایک بے عیب دنیاوی زندگی ہوگی وہ دراصل اس زمانے کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھ پایا کامل زندگی اور کامل عدل تو صرف امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے مشروط ہے صحیح اس دور غیبت میں ایک انسان کی ذمہ داری یہ قطعی نہیں ہے کہ وہ اس باطل نظام کے اندر کوئی پرفیکٹ دنیا تخلیق کرے اور نہ ہی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کی خرابیوں سے مایوس ہو کر جنگلوں میں جا بیٹھے بلکہ اصل امتحان یہ ہے کہ وہ اس نامکمل ادھورے اور ظالم نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنے حق اور سچائی کے ساتھ وفاداری کو کیسے بچاتا ہے وہ کیچڑ میں رہے مگر خود کو اس رنگ میں رنگنے نہ دے اور میرے خیال میں یہی وہ مقام ہے جہاں نیت اور ایمان کی پاکیزگی انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے مصنف نے اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث بیان کی ہے قلیل یغنی آنقطیرن فی اسمن جس کا مفہوم ہے کہ وہ تھوڑا رزق جو پاک ہو اس زیادہ رزق سے بہتر ہے جس میں گناہ شامل ہو بے شک یعنی ہماری زندگی کی کامیابی کا پیمانہ ہمارا بینک بیلنس ہماری گاڑیاں یا ہمارا لائف سٹائل نہیں ہونا چاہیے بلکہ بنیاد ہمارا ایمان ہونا چاہیے اگر ہم مجبوری میں کسی ایسی نوکری یا نظام کا حصہ ہیں جو مثالی نہیں ہے تب بھی اگر ہمارے دل میں اس نظام کی ناانصافی کے خلاف ایک شعوری انکار موجود ہے تو یہ خاموش انکار ہی دراصل وہ عمل ہے جسے انتظار فعال یا حقیقی انتظار کہا جاتا ہے انتظار فعال کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کسی مسیحا کا راستہ دیکھنا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے آنے تک اپنے وجود کو باطل سے آلودہ نہ ہونے دینا چاہے انسان دفتر میں ہو یونیورسٹی میں ہو یا اپنے گھر کی چار دیواری میں اس کی نظر ایک کامل دنیا پر نہیں بلکہ اپنے کمال ایمان پر ہونی چاہیے hmm. جب ایک فرد اپنے روز مرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے اور دل میں باطل کے خلاف مزاحمت کو زندہ رکھتا ہے تو اس کی یہی مجبوری یہی تھکا دینے والی نوکری بھی ایک بڑی روحانی عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے مصنف اسے امتحان وفاداری قرار دیتے ہیں جہاں باہر کی کامیابی سے زیادہ باطن کی سلامتی اہمیت رکھتی ہے اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف آتے ہوئے اگر ہم اس پوری گفتگو کے مرکزی نکات کو سمیٹیں تو یہ احساس ابھرتا ہے کہ یہ مطالعہ واقعی ذہن سے بہت سے غیر ضروری بوجھ اور معلومات کے انبار کو اتار پھینکتا ہے یہ سمجھاتا ہے کہ اس ظالم سرمایہ دارانہ دوڑ میں جہاں ہر چیز برائے فروخت ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی مجبوریوں اور کوتاہیوں پر خود کو حد سے زیادہ کوسنا بند کرے بالکل بند کرے اگر انسان کی نیت صاف ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق حلال روزی کمانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے دل میں تقوا ہے تو اس کا صبح ٹریفک میں پھنس کر کام پر جانا اور رات کو تھک کر گھر آنا بھی محض ایک دنیاوی عمل نہیں رہتا بلکہ عبادت بن جاتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پیغام کسی قسم کی مایوسی یا بیگانگی کا نہیں ہے یہ انسان کو ایک انتہائی عملی امید اور حکمت عملی دیتا ہے یہ بتاتا ہے کہ اس اضطرار کی حالت میں جب سب پر دباؤ ہے تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی خطاؤں کو درگزر کریں رشتے ناطے نبھائیں کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی معاشی یا سماجی دباؤ کا شکار ہے یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ وہ اپنی بسات کے مطابق ہمیشہ حق کا ساتھ دے اور دل میں الہی نظام کے قیام کی امید کو کبھی مرنے نہ دے بالکل اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک ایسے سوال پر اس گفتگو کو مکمل کرنا چاہیں گے جو شاید ان مضامین میں براہ راست اس طرح نہیں پوچھا گیا مگر اس پورے جائزے کے بعد خود بخود ذہن میں ابھرتا ہے ذرا اگر اس غیبت کبرا کے دور میں باطل نظام کے خلاف دل میں محض ایک سچی مزاحمت اور خالص نیت کو ہی اتنا بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے تو کیا ہماری روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی معاشی اور سماجی الجھنے وہ بل بھرنے کی فکر کر وہ بچوں کے مستقبل کی پریشانی جنہیں ہم صرف ایک تھکا دینے والا بوجھ سمجھتے ہیں جی کیا وہ دراصل ایک نئے اور عادلانہ عالمی نظام کے قیام کے لیے ہماری خاموش مگر سب سے طاقتور روحانی مشقیں نہیں ہیں کیا ہمارا روز اس جابر نظام میں اتر کر ایک حلال لکمہ تلاش کرنا محض بقا کی جنگ ہے یا پھر یہ ایک عالمی ناانصافی کے خلاف ہماری روزانہ کی خاموش بغاوت ہے بہت گہری بات ہے یہ وہ سوال ہے جو اس دور استرار میں اٹھنے والے ہر تھکے ہوئے قدم کو ایک نئی توانائی اور ایک عظیم مقصد دے سکتا ہے اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے علم اور جستجو کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ خدا حافظ